سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رات کے ہر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر پڑھی ہے البتہ آپ کا وطر سہری تک ختم ہو جاتا تھا حدیث نمبر اکیس سو نواسی مسنط احمد